روح بن عبادہ نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کی جفتی فروخت کرنے کاشتکاری کے لیے پانی اور زمین کو فروخت کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ